دعوے پر جو کھائی جاتی ہے وہ دعوی جواب قسم ہوتا ہے اور جن کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے یہ گویا کہ شاید ہوتے ہیں ان کی شہادت جو ہے وہ اس دعوے پر پیش کی جا رہی ہوتی ہے یہ قسمیں کس کی کھائی گئی ہیں چونکہ قرآن کریم میں صفات بیان ہوئی ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے ان کی صفات بیان کی گئی ہیں موصوف کا ذکر نہیں ہے صفتیں ہیں اس لیے مختلف اقوال ہیں لیکن وہ قول جس کو زیادہ تر ترجیح دی گئی ہے وہی اس وقت ہم مطالعہ کریں گے سارے اقوال کا ذکر کرنا تو اس وقت ممکن بھی نہیں اور ضروری بھی نہیں جو قول جو ہے راجی ہے ترجیح جس کو دی گئی ہے اسی کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا کہ یہ قسم کن کی کھائی گئی ہے صفات تو ہیں موصوف کا ذکر نہیں ہے اس لیے اقوال متعدد ہو گئے زیادہ تر جو راج کول ہے آسان بھی ہے بات سمجھنے کے لیے یہ کہ یہ ملائکہ کی قسمیں ہیں فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں اور چونکہ اس صورت میں قیامت کا اس بات ہے منکرین قیامت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بےست ہوئی تو جو آپ کے مخاطبین اول تھے مشرقین مکہ ان میں دو عقیدوں میں بڑا فساد تھا دو عقیدوں میں ایک تو وہ شرک میں مبتلا تھے عقائد کی بات شرک میں اللہ کے ساتھ ماں سوا کو غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے ایک تو بہت بڑی جو ان کی بیماری تھی جو بڑا مرض تھا وہ یہ تھا شرک کا اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ مشرقین مکہ جو تھے مکہ کے باشندے یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ مسلاۃ وسلام ہی کی اولاد سے تھے قریش قریش مکہ اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ مسلاۃ وسلام نے تو توحید ہی کی دعوت پیش کی تھی اور اپنے دور میں توحید کے سب سے بڑے علم بردار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے ہر قسم کے شرکی نفی کر کے توحید کی دعوت کو بلند کیا حضرت ابراہیم اور پھر حضرت اسماعیل علیہ و وسلام اور پھر آگے اولاد کو اسی کی دعوت دی توحید ہی کی اور یہ قریش مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے ایک عرصہ تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد انہی کے اس دین پر رہی توحیدی پر لیکن صدیے گزرنے کے بعد کی بات ہے بہت عرصہ بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کوئی تین سو سال پہلے کی اب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تین سو سال پہلے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو تو اب صدیاں گزر چکی تھیں تو ایک شخص تھا عمر بن لحی مکہ کا باشندہ تھا قریش سے نہیں تھا اس کا تعلق ایک اور قبیلہ آ کے آباد ہو گیا تھا باہر سے آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اللہ سے نہیں تھا قبیلہ بنی جرم اس سے اس کا تعلق تھا عمر بن لاہی کا وہ مکہ سے باہر گیا سفر سفر عموماً ان لوگوں کے ہوتے تھے تجارت کے لیے تجارت کے لیے سفر ہوتے تھے شام کی طرف بھی ملک شام جو مکہ سے شمال کی جانب ہے شام فلسطین اردن شمال کی جانب یہ ممالک ہیں ادھر بھی سفر ہوتے تھے اور یمن کی طرف بھی جو جنوب کی طرف ہے قرآن نے بھی ان سفروں کا ذکر کیا ہے کہ قریش کے لیے یہ سفر ہم نے مانوس کر دیے ہیں ان کی الفت جو ہے وہ ان کے دلوں میں ڈال دی ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس زمانے میں سفر کرتے تھے جبکہ ہر طرف خطرہ ہوتا تھا ڈاکوؤں کا اچک لینے کا لیکن قریش کو کوئی بھی چھیڑتا نہیں تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں اس لیے کہ جہلیت میں بھی پورے عرب سے جزیرت العرب سے لوگ آتے تھے کعبہ کی زیارت کے لیے طواف کے لیے حج کے لیے تو اس لیے کعبہ کا ادب کعبہ کا احترام کعبہ کا تقدس اہل عرب کے ہاں تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ قریش جو ہیں یہ کعبہ کے متولی ہیں سرپرست ہیں لہذا یہ بھی مقدس قسم کے لوگ ہیں اس لیے یہ بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ شمال کی طرف بھی جنوب کی طرف بھی سفر کرتے تھے ان کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا کوئی ڈاکہ نہیں پہ ڈالتا تھا ایسا تھا مسئلہ قرآن کریم نے بطور انعام کے جو ہے نعمت کے ذکر کیا کہ لے ایلا فی قریش ایلا رحلت الشتاء والصیف قریش کو اللہ تعالیٰ نے سردی اور گرمی کے جو سفر ہیں ان سے مانوس کیا گرمیوں میں جو ہے ٹھنڈے علاقے کی طرف شام و فلسطین کی طرف جاتے تھے سردیوں میں جمن کی طرف جاتے تھے تو قرآن نے انہیں پھر دعوت دی کہ فلی ابود یہ سارا جو سردی اور گرمی کے سفروں میں تم جاتے ہو شمال اور جنوب کی طرف اور تمہیں کوئی تنگ نہیں کرتا کوئی چھیڑتا نہیں ہے جب کہ ہر طرف لوگ اچک لیے جاتے ہیں ڈاکے ڈالے جاتے ہیں لوٹ لیے جاتے ہیں قافلے اور تمہیں کوئی بھی جو ہے <clears throat> تنگ نہیں کرتا تو اس کی وجہ کیا ہے یہ گھر ہی تو ہے ہمارا گھر ہمارے گھر کے ساتھ تمہاری نسبت ہے تو پھر قرآن کو کہتے ہیں کہ پھل یا ابودو رب بہاد البیت بس چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی پھر عبادت کرو جب اس کے گھر اس گھر کے رب نے تمہیں اتنے انعامات سے نوازا ہے کہ تمہاری نسبت اس گھر کی طرف ہے تو لوگوں کہ ہاں تمہارا ادب ہے تمہارا احترام ہے اور تم امن میں ہو اطمینان میں ہو تو اب تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ ربا حاد البید اس گھر کے رب کی عبادت تمہیں کرنی چاہیے نا اللہ تما نا ہوں کہ جس نے تمہیں بھوک میں جو ہے وہ کھانا کھلایا تمہارے لیے تجارت بھی آسان کر دی ہے اور خوف کی حالت میں جو ہے وہ تمہیں امن دیا تو ان کے اسفار تو ہوتے تھے سفر کرتے تھے یہ امر بن اللہ سفر میں گیا جگہ دیکھا لوگ کچھ پتھروں پتھروں کو پوج رہے ہیں پتھروں کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان کی پوجا کر رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں اس کو پسند آ گئی اس نے کچھ پتھر جو ہے وہ وہاں سے لے آیا اور بیت اللہ میں رکھ دیے اور لوگوں کو کہا کہ اس طریقے سے ان کی بھی جو ہے نا وجہ کرنی چاہیے تو یہاں سے جو ہے شرک کا آغاز ہوا ورنہ مکہ میں شرک نہیں تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ مسلاۃ وسلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو توحید ہی پر جو ہے وہ ان کی اولاد چلی آ رہی تھی صدیاں گزر گئی یہ تو تقریباً جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تقریباً ڈھائی ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے تو یہ شرک کا آغاز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تین سو سال پہلے ہوا یہ پھر بڑھتا چلا گیا پھر وہ نوبت آ گئی کہ بیت اللہ کے اندر جو ہیں وہ تین سو ساٹھ بت رکھ دیے پھر اس حد تک شرک کی ہو ہوگی کہ ہر چیز کی جو ہے وہ پوجا کرنے لگے پتھروں کی بھی کرنے لگے لکڑیوں کی کرنے لگے اپنے ہاتھ سے آٹا گونتے جب تو آٹے کا بت بنا لیتے اور پھر جب سفر میں وہ بت ساتھ لے کے جاتے جب کھانے کو کچھ نہ ملتا تو اسی بت کو پھر کھا لیتے یہ بھی سمجھتے بھی جانتے بھی تھے کہ بھائی صورت حال میں کچھ نیچے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے ہے آٹے کا اسی کو کھا کھا بھی لیتے تھے تو شرک کی بیماری میں سب سے بڑا مرض تو ان کا شرک تھا اور جا بجا قرآن کریم نے شرک کی نفی کی ایک بیماری ان کی یہ تھی عقیدے کی بڑی بیماری شرک کی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے نہیں یاد رکھنا اللہ کو مانتے تھے نہ صرف مانتے تھے بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بڑے بڑے جتنے امور ہیں آسمانوں کو پیدا کرنا زمینوں کو پیدا کرنا سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کرنا ہواؤں کو چلانا بارشوں کو برسانا یہ سارے بڑے بڑے کام جو ہیں یہ تو اللہ ہی کرتا ہے یہ بھی تھے قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان سے پوچھئے نظر ہے کہ آسمان و زمین کو کس نے جو ہے وہ منایا تو یہ یہی کہیں گے سیقول اللہ یہ کہیں گے اللہ نے اور کس نے کہتے تھے لیکن ان کا شرک یہ تھا یہ بیماری آ جاتی ہے شرک ان کا یہ تھا کہتے تھے کہ ہم جس طرح دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ اور بادشاہ کا ساری سلطنت میں سکہ چلتا ہے حکمرانی اس کی ہوتی ہے لیکن ہر فرد جو ہے وہ بادشاہ سے براہ راست جا کر تو کام نہیں کرواتا درمیان میں واسطے ہوتے ہیں ان کو خوش کرتا ہے بادشاہ کے جو وزیر ہوتے ہیں مشیر ہوتے ہیں پہلے ان کی خوش ندی حاصل کرتا ہے ان کا تقرب حاصل کرتا ہے ان کی خوش آمدے کرتا ہے ان کو تحفے طائف دیتا ہے جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کی بادشاہ سے سفارش کرتے ہیں بادشاہ پھر ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا اور ان کی سفارش کو بادشاہ جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے ہاں؟ کیونکہ وہ بادشاہ کے خاص محبوب ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ساری سلطنت کا ساری کائنات کا بادشاہ الاطلاق ہے تو ہم براہ راست اس سے مانگیں اور اس سے طلب کریں یہ نہیں بلکہ پہلے جو ہے وہ ہم یہ جن کو یہ بھی ان کے ہاں تھا سمجھنا کسی زمانے میں جو مقدس لوگ تھے بزرگ لوگ تھے نیک لوگ تھے انہی کی مورتیاں جو ہیں وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھیں اور وہ کہتے تھے کہ یہ اصل تو وہ لوگ ہیں اور ان کی وساطت سے جو ہے وہ ہم ان کو خوش کریں گے ان کے نام کی قربانیاں دیں گے اور یہ جب خوش ہو جائیں گے تو یہ سفارش کریں گے تو سفارش جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی قبول کریں گے ہمارے کام جو ہیں وہ بن جائیں گے اس قسم کا شرک جو ہے تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے اللہ کو مانتے تھے اور کائنات کے بڑے بڑے کام اللہ ہی کرتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کرتا اس میں بھی ان کو کسی قسم کا کوئی اجتبا نہیں ان کا شرک اس قسم کا تھا تو یہ ایک بہت بڑا قرآن کریم نے جس طرح اس مسئلے کو صاف کیا ہے حل کیا ہے کہ اب صرف اتنی بات نہیں ہے بات ہے کہ یہ دین اسلام کا بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے توحید توحید کے بغیر جو ہے کوئی اسلام نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے قرآن کریم نے شرک کی اتنی مسمت کی ہے اور توحید کے مسئلے کو اتنا نکھارا ہے اتنا صاف کیا ہے کہ جو وہ مذاہب ہیں کہ جن کے ہاں شرک داخل ہو گیا انہوں نے بھی اپنی اپنے شرک کی توجیہیں اس طرح کرنی شروع کی ہیں کہ توحید ہی ثابت کی ہے توحید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے شرک کو اتنا خلاف عقل کہ اتنا خلاف عقل یہ ہے بات کہ اس کے لیے کسی قسم کی نقلی تو نقلی نقلی دلیل تو ہے ہی نہیں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا کسی قسم کی کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے اور اس کو اتنا پست اور گھٹیا انسانیت کا تصور اور عقیدہ جو ہے وہ قرار دیا کہ وہ مذاہب کہ جن کے ہاں شرک ہی تھا انہوں نے بھی اپنے شرک یعنی اسلام قبول نہیں بھی کیا انہوں نے لیکن شرک سے جو ہے وہ اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کی ہے کہ یہ شرک ہے یہ اصل میں توحید ہی ہے سب تک اسلام نے اس مسئلے کو نکھارا ہندوستان کے یہ مذہب ہو بہت بڑا مذہب بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی ہندو مت جس میں تیس کروڑ تک جو ہے وہ بتائے تیس کروڑ تک جو ہے ان کے معبود اس قدر شرک لیکن ان کے ہاں پھر وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ایسی ایسی شریں کی ہیں ثابت کیا کہ نہیں شرک نہیں ہے اصل ہمارا ہمارا اصل شرک نہیں ہے اس قسم کی نصارہ جو ہیں جو باپ بیٹا اور روح القدس خدا کہتے ہیں کہ باپ بیٹا روح القدس تینوں لیکن شرک سے وہ بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک کا لفظ نہ آئے سری شرک ہے اب باپ بیٹا روح القدس جب تینوں جو ہیں وہ خدا ہیں لیکن پھر ایسی ایسی عقلی کلا بازیاں لگاتے ہیں کہ تینوں تین خدا نہیں ہیں ہم تین خدا نہیں کہتے ہم کہتے ہیں تینوں مل کر جو ہے وہ ایک خدا ہے ایک باپ بیٹا روح القدس مل کر تینوں ایک خدا ہے پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ کیونکہ اس پر بھی جو ہے وہ اکلی سے تو اعتراض اگر تین مل کر ایک خدا ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدائی جو ہے وہ اجزاء میں تقسیم ہو گئی خدائی کی تقسیم ہو سکتی ہے نا تو پھر باپ ایک بڑا تین ہے بیٹا ایک بڑا تین ہے روح القدس ایک بڑا تین ہے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے مسئلہ ایسا نہیں کیونکہ یہ یہ بھی بالکل خلاف عقل ہے ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی اس کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے کہ خدائی کو حصوں میں جو ہے اجزاء میں تقسیم کر دو تو اتنی بدھی جو ہے ایسی کہ جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ غباوت کی بات ہے انتہائی حماقت کی بات ہے کہ خدا کو آپ تقسیم کریں کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے مسئلہ باپ اپنی جگہ پر پورا کا پورا مستقل خدا ہے مکمل ہے کمی نہیں ہے ایک بڑا تین گئے تو نقص ہو گیا نا دو بڑا تین تو اس کے اندر نقص ہو گیا یہ کون ایسا احمق بھی احمق سے احمق ہوگا وہ بھی ماننے کے لیے نہیں تیار ہوگا کہ خدا ناقص ہوتا ہے اگر خود ناقص ہے اگر خدا خود ہی ناقص ہے تو کسی اور کو کیا جو ہے وہ کمال عطا کرے گا تو یہ تو نہیں کہیں گے وہ کہتے نہیں باپ اپنی جگہ پر مکمل پورا خدا ہے بیٹا بھی اپنی جگہ پر مکمل بغیر کسی نقص کمی بیشی کے مکمل خدا ہے روح القدس بھی مکمل خدا ہے بغیر کسی کمی بیشی کے پورا اچھا ہر ایک اگر اپنی جگہ پر مکمل ہے پھر تین ہو گئے نا نہیں تین مل کر ایک ہی اب یہ بات ایسی ہے یہ ہے یورپ جس یورپ کو آپ کہتے ہیں جس یورپ کا عقیدہ یہی ہے یہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہاں مذہب کے بارے میں اس قسم کی تحریک چلی یا یہ صورتحال بنی یا یہ دہریت بھی آ رہی ہے مذہب مذہبی ہے نا یہ ہے کیتھولک کا مذہب مطلب بھی یہی ہے پروٹیسٹنٹ کا بھی یہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ریفارمیشن آف ریلیجن کی تحریک چلی ہے یہ تو ہمارے لوگ اس قسم کی بہت ساری باتیں اس نے آ کے لوتھر نے پتہ نہیں کیا کیا کیا اس عقیدے کے اندر تک کسی قسم کی کوئی اصلاح نہیں کی ہے یہ عقیدہ تو لوتھریوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور کیتھولکوں کا بھی یہی عقیدہ ہے یہ انگلینڈ جو یہاں غالب رہا ہے جس کا جس کا تسلط یا ہمارے برے صغیر میں انگلینڈ انگلینڈ تو پروٹیسٹنس ہے نا پروٹیسٹ پروٹیسٹنٹ کی دیکھتا یہی لوتھری جو ہیں اور جو ان کا جمہور جس کو کہ یہ بڑا وہ کیتھولک پاپا پاپا روم ویٹیکن سٹی کیا مرکز ان کا دنیا کے اندر جس کی اکثریت کیتھولک کی کیتھولک ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں یہی دو بڑے ہیں باقی تو چھوٹا موٹا <clears throat> ان کے بے شمار ہیں ہیں لیکن بڑے تو یہی تو یہ انگلینڈ انگریز جو ہے یہ پروٹیسٹنٹ ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ جناب <clears throat> وہاں یہ بھی اس قسم کی یورپ کی تاریخ کے لحاظ سے اتنی بات یہ سمجھیے کہ یورپ نے یورپ دنیا میں جتنا بڑا بحثیت ایک گروہ کے اور ایک قوم کے نہ رکھنا ایک قوم اور ایک گروہ کے دنیا کا جتنا سب سے بڑا کوئی جھوٹا گروہ ہو سکتا ہے نا وہ یورپ ہے دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بھی جھوٹ جو ہے وہ بولا نہیں گیا یورپ تاریخ بھی گھڑتا ہوتا ہے تاریخ حالانکہ گھڑنے تاریخ تو ہوتی ہے کہ آپ واقعات ماضی میں کیا ہوا ہے واقعہ ہوا ہے آپ واقعے کو بیان کرتے ہیں یورپ واقعات بیان نہیں کرتا ہاں؟ یورپ واقعات بناتا ہوتا ہے اور وہ واقعات خارج میں ہوتے نہیں ہیں وہ اس کی ذہن کی اختراع ہوتے ہیں وہ آپ کو باور اس طرح کرتا ہے کہ شاید خارج میں دنیا کے سٹیج پر یہ واقعات رونما ہوئے تھے ہوئے کبھی بھی نہیں ہیں لیکن وہ بتا دیتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں یورپ کی محققین ہاں؟ تو یہ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس وقت کہ دنیا میں کوئی گروہ اور کوئی قوم جو ہے نا سکے اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا کوئی بھی نہیں ہوا ہے نہ فرعونی ہوئے ہیں نہ نمرودی ہوئے ہیں نہ بابلی ہوئے ہیں نہ جتنا یورپ تو اس لیے یورپ کی تاریخ جو ہے اچھا تاریخ انہوں نے اب ہماری تو سارا اعتماد انہیں پر ہوگا جتنا ہمیں اپنی تاریخ پر اب جو ہے اپنی تاریخ جو ہماری ہے ہماری اپنی جو تاریخ ہے ہم اس کے بارے میں ان پر اعتماد کر رہے ہیں تو وہ تو ان کی اپنی تاریخ ہے اپنی تاریخ تو وہ جس طریقے سے اس تو ہم آنکھیں بند کر کے کوئی جرا نقد نہیں کر سکتے بس یورپ کے محققین یورپ نے جو ہے یہ بتایا ہے تو خیر ان کی تاریخ کہ اس وقت اس لیے جھوٹ سے اس دور میں جھوٹ سے نکلنا اتنا مشکل ہے جھوٹ ہی جھوٹ ہے جھوٹ جھوٹ سے نکلنا بہت مشکل ہے ہر طرف جھوٹ ہے آپ کے انسان جھوٹ کے اندر جو ہے وہ یورپ کا جس کو آپ کہتے ہیں مغربی تہذیب کا تسلط مغربی تہذیب کے تسلط کا مطلب کیا ہے یا مغربی تہذیب نے ہر جگہ جو ہے وہ ڈیرا ڈالا ہوا ہے یا مغربی تہذیب نے ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے یا مغربی تہذیب کا ہر جگہ جو ہے وہ اثر ہے یا مغربی تہذیب کے زیر تسلط ہر فرد ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو سیدھا سیدھا مطلب جو ہے صاف زبان میں رکھیں یہ ہے کہ کوئی دنیا کا کونا اب ایسا نہیں رہا جو جھوٹ سے بچ گیا ہو جھوٹ ہی جھوٹ ہر طرف ہو رہا ہے جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے جھوٹ اتنا پھیل چکا ہے جھوٹ اتنے مسلمات بن گئے ہیں جھوٹ جو ہے جھوٹ مسلمات بن گئے ہیں اور جھوٹ کے بارے میں جھوٹ کے بارے میں اگر آپ جھوٹ کے خلاف بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو نکو کہیں گے آپ کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے آپ کو اپنی بات بھی جو ہے وہ قابل اعتماد بنانے کے لیے اس جھوٹ کے مسلمات کو مان کر کچھ امیزش کرنی پڑے گی ورنہ لوگ آئیں گے یہ کس بات کی پہ یہ تو مسجد میں بیٹھا ہوا یہاں بات کر رہا ہے ہم جو ہے وہ آکسفورڈ کیمبرج جناب ہاروے اور کہاں کہاں کی یونیورسٹیوں سے پڑے ہوئے اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں اور تحقیق اور محققین باتیں ان کی کر رہے ہیں یہ مولوی صاحب جناب ادھر بیٹھ کر جو ہے نا یہ کہاں کی بات درست ہو سکتی ہے یہ سمجھیے یورپ کے یورپ نے جھوٹ کو مسلمات کی حیثیت دے دی ہے تو خیر یہ تو ایک ہمارے ہاں کس کے ہاں کس کے پاس یہ ہمت ہے نام یہ اس یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ یونیورسٹی ہے اور یہ یونیورسٹی پاکستان کی صرف قدیم ترین یونیورسٹی نہیں ہے خود بر صغیر کی بھی قدیم ترین یونیورسٹی ہے لیکن اس یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر یونیورسٹی ہی تو سب سے بڑا تحقیقی ادارہ ہوگا نا بھائی تحقیقات تو ہوتی یونیورسٹیز کے اندر ہیں لیکن مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے مسلمان طلبہ ہیں مسلمان اساتذہ ہیں ہاں؟ لیکن اس یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر کسی کی یہ ہمت ہے یا جرت ہے یا وہ کر سکتا ہے کہ اپنا منج تحقیق ہو اس پر بات ہو اپنا منج تحقیق ہو ہم ان سے مستعار نہ لیں ہمارا اپنا ریسرچ کا تحقیق کا اپنی منج ہمارے پاس ہے ہماری منج ایسی ہے ایسی منج ہے ہمارے پاس ایسی منج ہے کہ پوری نوئے انسانی کے اندر جو ہے وہ ایسی منج کبھی ہوئی نہیں ہے جو منج کہ آپ خبر خبر کی صحت کے بارے میں معلوم کریں کہ خبر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو کچھ کام ہوا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ نتائج اخذ کرنا مقدمات قائم کرنا اس کے بعد لیکن ہم یہاں بیٹھ کر یونیورسٹی کے اندر ہم آنکھیں بند کر کے جو یورپ کے مسلمات ہیں ان کو مانیں گے اس سے آگے جو ہے وہ اپنا کام شروع کریں گے پہلے تو ان کو مانے نا اس کے بعد اور آپ کو بتاؤں یہ بات آپ یہ ضرور سوال کر سکتے ہیں کہ پھر آپ یونیورسٹی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں صاف صاف بات ہے بیٹھے ہوئے کیا ہیں کہ بھائی کوئی دو چار لڑکے جو ہیں کہ وہ مسلمان لڑکے ہی ہیں نا ہم یہاں بیٹھے ہوئے دو چار لڑکے نکال سکتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں سمجھ بس باقی یہ کہیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامیات اسلامک اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ ہوگا کہ خالص اسلامیات کی روشنی میں ہم کوئی بات کریں نہیں اس کو بھی اسی طریقے سے ان مسلمات کی روشنی میں کریں گے جو مسلمان یورپ کے ہوں گے اور یورپ دنیا کا پوری تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جھوٹا گروہ ہے بڑی جھوٹ سب سے اتنا وسیع پیمانے پر جھوٹ پوری تاریخ میں کسی نے نہیں بولا اسی طریقے سے اس کی اپنی تاریخ اپنی تاریخ کے اعتبار سے جو میں ابھی بات وہ آ گئی تھی اس کی اپنی بات کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ جناب تیرہویں چودہویں صدی ان صدیوں کے اندر جو ہے یورپ کے اندر ایک طرف نشت ثانیہ کی تحریک شروع ہوئی کی تحریک شروع ہوئی جس کی وجہ سے یورپ کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہوئی تو اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ریفارمیشن آف ریلیجن کی تحریک اصلاح کلیسا تحریک اصلاح دین کی تحریک شروع ہوئی تو ان کے بنیادی لیڈروں میں اہم لیڈروں میں تو یہ مارٹن لوتھر کیلون وغیرہ تو لوتھر تو اہم تھا کہتے ہیں کہ یہاں بھی جو ہے وہ لوگ اس چرچ کے نظام کے خلاف ہوئے اور ریفارمیشن آف ریلیجن کی تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی تحریک اصلاح کلیسا تحریک اصلاح دین کی اچھا اصلاح اس نے کی کیا لوتھر نے کیا اصلاح کی ہے یہ تو کیونکہ سب میں موضوع نہیں ہمارا لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ سب سے ان کا بنیادی اور اساسی جو عقیدہ ہے عیسائی دنیا کا وہ ہے عقیدہ تسلیس عقیدہ تسلیس جو ہے وہ و عن جو ہے وہ مانا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے عقیدہ تسلیس کے اندر عقیدہ تسلیس تو پروٹیسٹنٹ کا بھی اسی طرح عقیدہ ہے جس طرح کیتھولک کا عقیدہ ہے اور عقیدہ تسلیس ہے کیا وہ نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے یہ وہ کہہ نہیں سکتے کہ تین خدا ہیں شرک سری ہے شری شرک ہے اور ان کی اپنی کتاب بائبل بائبل شرک کی نفی اب بھی جو ہے اس وقت جو بائبل ہے وہ بائبل اس بائبل کی بات نہیں اس ان کی اس کی بات نہیں کروں جو جناب موسا علیہ السلام لے کر آئے ہیں یا اس انجیل کی بات نہیں ہو رہی ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے جو تو رات حضرت موسا علیہ السلام پر اتری ہے یا جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ تحریف ہے اب تحریف ہے اب تو ہمارے پاس اصلی صورت میں نہیں ہے ساری تحریف کرنے کے باوجود جو ہے ساری تحریف کرنے کے باوجود اس وقت بھی جو جس کو وہ تورات کہتے ہیں بائبل کی پہلی پانچ کتابوں کو وہ تورات کہتے ہیں سمجھنا بائبل جو ہے یہ بائبل یہ بائبل سوسائٹی والوں نے جو چھاپی ہوئی ہے چاہے وہ بائبل جو ہے یہ پروٹیسٹنٹ والوں نے چھاپی ہو یا کیتھولک والوں نے چھاپی ہو یہ پہلی پانچ کتابوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے نہ پروٹیسٹنٹ کے ہاں نہ کیتھولک کے ہاں نہ یہودیوں کے یہودی بھی اسی کو وہی کنٹینٹس ہیں یہودی کو یہودیوں کے بھی اس لیے کہ یہودی تو تورات کو تو مانتے ہیں نا تورات کہتے ہیں اس کو یہ پہلی پانچ کتابیں جو ہیں بائبل تو بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے نا بائبل تو تقریباً جو ہے وہ کچھ چھیاسٹھ کتابیں ہیں پروٹیسٹنٹ کے نزدیک اور یہ دوسرے جو کیتھولک ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ تہتر کتابیں ہیں ان کا مجموعہ ہے بائبل تو اس کی جو پہلی پانچ کتابیں ہیں جن کو اسفار خمسہ کہتے ہیں یہ اس کو تورات کہتے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور پڑھ لیں بے شک بہت ساری غلط باتیں اس کے اندر بہت ساری غلط باتیں ہیں غلط باتیں بھی اس کو غلط کہنا تو بہت نرم لفظ ہے غلط کہنا ایسی باتیں ہیں جن کے لیے جن کو غلط کہنا بہت نرم ترین لفظ ہے بہت نرم لفظ ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں لیکن جہاں تک توحید کا تعلق ہے سری توحید بھی موجود ہے سری توحید توحید سری کیونکہ توحید اتنی کثرت کے ساتھ امبیا کرام مسلاط وسلام کی زندگی کا اور نہ توحید ہوا کرتا تھا توحید تو بنیادی عقیدہ اس قدر کہ ساری تحریک توحید کو نکال نہیں سکتے تو توحید کی آیتیں جو ہیں وہ اب بھی بچی کچھ ہی جو ہیں وہ اب بھی جو ہے وہ آپ کو بائبل تورات کے اندر جس کو یہ تورات کہتے ہیں جو محرف ہے اس کے اندر بہت ساری غلط باتیں بھی شامل ہیں اس کے اندر بھی توحید کی آیتیں سری توحید کی آیتیں ملیں گی اسی طریقے سے جو اسی بائبل کا دو حصے ہیں نا بڑے دو حصے ہیں دوسرا حصہ جس کو نامہ جدید یہ کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ اس کی جو پہلی چار کتابیں ہیں جن کو یہ اناجیل کہتے ہیں اناجیل اربا ہاں؟ ان کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں جن کی نسبت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے ہاں؟ اس کے اندر بھی تحریف ہے کیا ہے وہ آپ سمجھیے کہ ایسی ہی ہیں جیسے ہمارے ہاں اگر آپ کو مثال دوں ہمارے ہاں کتابیں قرآن تو قرآن ہے اس کے بعد احادیث ہیں احادیث میں بھی وہ کتابیں ہیں جو سیاح کی کتابیں صحیح حدیثوں پر اس کے بعد اگلے درجے کی کتابیں آتی ہیں کہ جس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی آ جاتی ہیں کچھ پھر وہ کتابیں آ جاتی ہیں حدیث کی جس کے اندر ضعیف حدیثیں بھی آ جاتی ہیں کچھ موضوع حدیثیں بھی آ جاتی ہیں اس قسم کی آخری درجے کی جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل آخری درجے کی کجا کہ آپ سنیں اناجیل کا اناجیل کا موازنہ قرآن کے ساتھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے احادیث کے ساتھ کرنا بھی بہت دور کی بات ہے احادیث کی وہ دوسرے تیسرے درجے کی کتابوں کے ساتھ بھی کرنا بہت دور کی بات ہے نا ہاں؟ کہاں اس کی تو سند ہے باقاعدہ پہنچتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نا ہاں؟ ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کی تو زبان کا ہی نہیں پتا کوئی یعنی دنیا عیسائیت جو ہے وہ اس بات تو رات کے بارے میں تو چلو کم از کم اتنی بات تو ہے تو رات کے بارے میں یاد تو رات کے بارے میں اتنی بات تو کم از کم ہے نا کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ تو رات ابرانی میں جو ہے تھی انجیر کے بارے میں عیسائی دنیا کی بات کر رہا ہوں عیسائی دنیا کے پادریوں کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ انجیل جو ہے وہ کس زبان میں تھی اصل انجیل کس میں تھی اب ہونی تو دور کی بات ہے اصل تھی جب تب کس زبان میں تھی <laughs> اب کی بات تو بہت دور کی بات ہے جب اصل تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان کیا تھی عبرانی تھی یا آرامی تھی یا سریانی تھی قدیم ترین بھی جو ان کو نسخے ملے ہیں وہ بھی یونانی میں ملے ہیں تو اصل زبان اس وقت کیا تھی اس کے بارے میں بھی اتفاق نہیں ہے اب تو بہت دور کی اب اس لیے جہاں یہی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا وہاں ان کا موازنہ جو ہے کمپیرزن جو ہے وہ آپ قرآن کے ساتھ کرنا یا احادیث صحیحہ کے ساتھ کرنا یا احادیث کے دوسرے درجے کی کتابوں کے ساتھ کرنا یا تیسرے درجے کی کتابوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ کرنا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے ساتھ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا مقابلہ ہے ہی نہیں مقابلہ کیا کیا جائے موازنہ تو تب ہو کہ کچھ تو ان کو زیادہ سے زیادہ تو کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ بھی زیادہ یہ عام قسم کے جو بالکل واضح قسم کے لوگ ہوتے ہیں بغیر علمی علم یہ میلاد نامے قسم کے لکھ دیتے ہوتے ہیں نا ہاں، میلاد نامے ٹائپ کے ایسے ہی لکھ دیتے ہیں جس کے اندر ہر قسم کی بات ہو جاتی ہے ہر قسم صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں ہر قسم کی باتیں ان کے ساتھ موازنہ کریں تو کر سکتے ہیں کہ جس طرح ان کے اندر کوئی صحیح بات ہوتی ہے ان کے اندر بھی کچھ باتیں ٹھیک وہ ٹھیک کیسے ہمیں پتا چلے گا ہمیں پتا چلے گا قرآن کریم سے کیونکہ قرآن کریم کے مطابق ہیں تو ٹھیک باتیں نہیں بہت ساری غلط لیکن سنت سنت جس طرح میلاد ناموں میں کوئی کسی قسم کی کوئی نہیں ہوتی کہ یہ کس نے بات سنی پھر کس نے سنی پھر کس نے سنی پھر کس نے سنی اور پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں ایسی بات وہاں ان کے ساتھ موازنہ کریں تو یہ میلاد نامے بھی ان سے بہتر ہوں گے اپنے صحت کے لحاظ سے اب ان انجیلوں کے اندر بھی باہر انجیلوں کے اندر بھی یہ چار انجیلیں جو ہیں ان انجیلوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو توحید کی آیت موجود ہیں باتیں توحید ہی کی ہیں شر کی ایک آیت بھی نہیں ملے گی توحید ہی کی ملے گی شرک کی کوئی بات نہیں ملے گی اور بہت سارا رتم جاپس ہے لیکن شرک کی کوئی بات نہیں ملے گی توحید ہی کی ہے اب جب توحید جو ہے توحید کی آیتیں ان کی بائبل کی وہ کتابیں جن کو وہ تورات کہتے ہیں اس کے اندر بھی موجود ہوں اور بائبل عید نامہ جدید کی وہ کتابیں جن کو وہ اناجیل کہتے ہیں اس کے اندر بھی موجود ہوں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ توحید ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ تو کہہ نہیں سکتے اس لیے توحید کو تو کہیں گے اب توحید ہے تو جناب پھر جب توحید ہے تو پھر یہ تسلیس کیا ہے پھر تسلیس کیا ہے یہ تسلیس کے بارے میں تو کچھ بتائیے کہ یہ تینوں مل کر جو ہیں وہ ایک ہی خدا ہے خدا ایک ہی ہے اب توحید پھر تسلیس وہ کہتے ہیں توحید یہ تسلیس کے اندر توحید ہے یہ تینوں مل کر جو ہیں وہ ایک خدا ہیں جب اچھا، تینوں مل کر اگر خدا ایک بنتا ہے جب مل کر تینوں جو ہیں وہ ایک خدا بنتے ہیں تو پھر ہر ایک ایک بڑا تین ہوا نا نہیں نہیں کیونکہ اس کو بھی عقل والے مان تو نہیں ہوتے کہ خدا ایک بڑا تین ہو وہ خدا ہو اور وہ ایک بڑا تین ہو دو بڑا تین جو ہے وہ اس میں ہو ہی نا کہتے نہیں نہیں ہر ایک اپنی جگہ پر مکمل خدا ہے مکمل کم نہیں ہے ایک بٹا تین یا مکمل ہے تین بٹا تین ہی ہے یا ایک بٹا ایک ہی ہے <laughs> مکمل ہے اچھا ہر ایک اپنی جگہ پر مکمل ہے جب تو پھر تین ہو گئے نا نہیں تین نہیں ہے تین مل کر ایک ہی ہے اب اس کو آپ بتائیے پروٹیسٹر سمجھتے ہیں یا کیتھولک سمجھتے ہیں لوتھر سمجھتا تھا پیرون سمجھ کیا نہیں جانتے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ بالکل باطل عقیدہ ایسا کہ اس کے لیے اب آپ سنیں یہ بات بھی سمجھ لیں تاکہ آپ کا واسطہ پڑھے تو کم از کم آپ <clears throat> دنیا عیسائیت کو بتا تو سکے کچھ تو بات جو ہے نا کہ یہ جو مکالمے والمے کی باتیں کر رہے ہیں الٹی سیدھی آنکھتے ہیں جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں بنیادی عقیدہ ہمارا توحید ہے نا الحمد سے لے کر وناس تک سارے قرآن کے اندر بنیادی عقیدہ پھیلا ہوا ہے الحمد خود کلمہ الحمد ہی جو ہے وہ ہر قسم کے شر کی نفی کر کے نابود وہ ہر غیر کی عبادت کی نفی کر کے ایک اللہ کی عبادت ہر غیر کی استعانت کی نفی کر کے ایک اللہ سے استعانت پہلی صورت آخری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس لوگوں کا رب لوگوں کا الہ لوگوں کا مالک تو قرآن جو بنیادی عقیدہ ہوتا ہے بنیادی عقیدہ وہ ایسا ہوتا ہے وہ بنیادی عقیدہ تو اتنا ذہن میں مستر کر دیا جاتا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر وہ شخص اس دین کا حامل ہی نہیں ہو سکتا نا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا یہ بھی نہیں کہ ایک دو آیتوں کے اندر ہے بنیادی عقیدہ تو ایسا ہوتا ہے اب ذرا پوچھیے ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں کیتھولک ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں کوئی عیسائی نہیں ہو سکتا اگر تسلیس کو نہیں مانتا تو پوچھے نا کیتھولک کوئی کوئی کیتھولک برادری جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ اپنے اندر داخل کرے گی تسلیس کے مانے بغیر نکاح خارج کر دے گی پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ اپنے اندر اس کو رکھیں گے اگر تصریح کو وہ نہیں مانتا تصریح کو مانے بغیر کوئی عیسائی عیسائی نہیں رہ سکتا کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ عقیدہ تو ان کا بنیادی عقیدہ ہے اب انہی سے پوچھیں اور کچھ نہ پوچھیں صرف اتنی بات پوچھیں تو کافی ہو جاتی ہے کہ یہ چار انجیلیں ہیں نا آپ کی ان کو آپ مانتے ہیں نا انہی کو مانتے ہیں نا ان کے اندر ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں چلے انہی کو آپ مانتے ہیں انہی میں سے چاروں میں سے کسی ایک سے بھی جو ہے نا ایک آیتی نکال کے دکھا دینا اپنی انجیلوں کے اندر جس کے اندر تصویر کا عقیدہ بیان ہو یاد رکھنا کہ ان کی اپنی بائبل جس کی اس اور اس کی بھی باقی کتابوں کو چھوڑے انجیل جن کو یہ مانتے ہیں مستند ان انجیلوں میں سے چلیں آخری حالانکہ یوحنا کی انجیل کے اندر تو بہت کچھ خرافات ہیں لیکن چلیے ہم کہتے ہیں اس خرافات والی کو بھی لے لیں اس میں سے ہی نکال دیں تسلیس کہ تسلیس کا ذکر اس میں ہو تسلیس کا ذکر جو ہے وہ کسی ایک انجیل کے اندر بھی نہیں ہے تو حال سمجھے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ ان کی جھوٹھی تاریخ ہے کہ لوتھر نے آ کر جو ہے وہ مذہب کی اصلاح کیا کی جو بالکل انتہائی عقل کے خلاف عقیدہ ہے اس عقیدے کو تو جھونکا کا رکھا ہے اس کے اندر تو مینوان اس کو اسی طرح لیا ہے جس طریقے سے وہ ہے جو اصلاح کی وہ اس وقت موضوع نہیں ہے بتا دوں گا کسی وقت اگر کہ وہ اس نے کیا اصلاح کی ہے اور اس نے دنیا کو کیا دیا ہے اور وہ جو کچھ دیا ہے آج تک دنیا اس کو بھگت رہی ہے اور بھگتی رہے گی لوتھر نے کیا کیا ہے لوتھر نے جدید دنیا کو دیا کیا ہے جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے عقیدہ تو وہی اس کا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی مجبوری قرآن کریم نے توحید کے مسئلے کو اتنا نکھارا ہے اتنا نکھارا ہے کہ اب یہ سری یہ توجیے جو ہیں ان کی بات کی توجیے ہیں یہ بھی یاد رکھیے یہ جو توجیے میں بتا رہا ہوں یہ توجیے ان کی بات کی ہیں اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کسی مولوی کی کہ اور کسی مسلمان محقق اور کسی دانشور اور کسی بیسویں صدی کے استشرا کے ماہر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا عیسائیوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے ذریعے کہا تھا یعنی وہ اللہ کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انجیل کو نازل کیا وہی اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی رسول خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ذرا کہو نا یہ کل تو کل ان سے کہو نا تو آل آؤ الا کالی متن سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد ابودا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون ان سے کہو آؤ آؤ نا یہ ہے آج بھی اگر آپ مکالمہ کے مکالمہ تو نہیں ہے یہ آئیے دعوت دو نا کوئی کوئی مکالمہ کرنے والا ڈائی لاکھ پارٹی کا کوئی فرد بھی جب جاتے ہیں پادریوں کے ہاں تو کبھی پادریوں کو اس نے یہ کہا عیسائی پادریوں کو کہا یہ ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر جاتے ہیں بلاتے ہیں ادھر بھی بلاتے ہیں خود بھی جاتے ہیں پادریوں کو کہا یہ دعوت دی یہ دعوت دو نا قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پادریوں کو کہہ رہے ہیں پادری تھا نجران کا وفد جو تھا اس میں پادری تھے پادری چوٹی کے پادری درجاول کے پادری تھے معمولی پادری بھی نہیں تھے ہرکل کے وہ پادری کتنے کیسا پادری ہوگا کہ جس کا مقام جو ہے وہ کیسر روم کے ہاں بڑا مقام تھا ہیرکل کے ہاں اس کا بڑا مقام تھا کیسر روم کے ہاں شاہی پادری تھے چوٹی کے پادری درجہ اول کے پادری تھے ایسے نہیں ان پادریوں کو کیا کہا رسول اللہ آئیے ہم ادھر بحث مباحثہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے یا ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے کہ تصویر کا عقیدہ ٹھیک ہے یا ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے ابنیت مسیح کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ ہمارا آئیے ہم اس پہ بحث کرتے ہیں دلائل دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا یا یہ ہے کہ تمہارا بھی کچھ ٹھیک ہے ہمارا بھی کچھ ٹھیک ہے آئیے مل ملا کے جو ہے نا کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں کچھ تم ہمارا لے لو کچھ ہم تمہارا لے لیتے ہیں یا یہ کہ ٹھیک ہے تم اپنی جگہ پر رہو تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں ان میں سے کون سی بات جو ہے وہ کی ہے یہاں تو سری بات ہے کیا بات کہی جا رہی ہے علاقہ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے ہی مشترک اس لیے کہ جس نبی کو تم مانتے ہو بات یہ کہ جس نبی کو تم عیسیٰ علیہ السلام کا تو انکار نہیں نہ کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت ختم کر دو تمہارا وجود ختم تم اپنے سارے وجود کو قائم کیے ہوئے ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا دعوت لے کر آئے تھے وہی دعوت لے کر آئے تھے جو میں لے کر آیا ہوں وہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے تم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے تالو علاقہ مت سوا ان بین اللہ نہ ابودا اللہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اللہ نہ ابودا اللہ ولا نشے کا بھی ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں ولا تخلا بادن بادن اور بابم اندون اللہ اور ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ رب نہ بنائیں یہ ہے دعوت یہ دعوت ہے پورے یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسائیوں کو یا یہ ان سے ڈائلاگ ہو رہا ہے ڈائلاگ پارٹی کی طرح مکالمہ ہو رہا ہے جی مکالمہ کچھ لے دو ہو رہا ہے کچھ رواداری پیدا کریں تو یہ بھی ٹھیک دوسری صورت اسلام کی یہ ہوتی ہے دوسری صورت کہ اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مانتے اگر عقیدہ تو یہی عقیدے کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکی ہاں پھر آپ اپنے باطل عقیدے پر رہنا چاہتے ہیں وہ باطل ہی عقیدہ ہوگا اس کو باطل ہی قرار دیا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ عیسائیوں کے عقیدے کا بھی جناب آپ احترام کریں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ ذمہ بن کر رہے جزیہ دیں عقیدہ آپ کا باطل ہے اس کا رد اسی طریقے سے ہوگا فائن طول ہو شا مسلم اگر یہ پھر جائیں نا تو آپ کہیں ہم تو جو ہیں وہ مسلم ہیں ہم مسلم ہیں ہم فرم برداری کرنے والے ہیں ہم آدھے مسلم اور آدھے عیسائی نہیں ہیں آدھے جدید آدھے قدیم نہیں ہیں ہم جدید اور قدیم کا جو ہے وہ سنگم نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی جو عیسائیوں عیسائیوں کو دی گئی عیسائی پادریوں کو دی گئی ہے اور پادریوں نے کیا پادری شکست کھا گئے یہ نہیں ہے کہ پادری جواب دے سکے ہیں پادری نے کیا کیا پھر ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں اس پہ کچھ شبہ ہے تو آؤ پھر آؤ پھر ہم کیا کرتے ہیں شک شبہ تو کیا کرتے ہیں اور پھر آ جاؤ میدان میں آ جاؤ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اللہ کی اس پر لانت ہو جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لانت اب یہ بات بھی سمجھ لینا یہ بات بھی سمجھ لینا اچھی طرح جو جھوٹا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین اپنے سچا ہونے پہ اور عیسائیوں کے جھوٹا ہونے پہ ہے یا نہیں یہ بتاؤ نا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لانت آیت ہے قرآن کی آیت بھی سن لو بولتا تو آ لو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ القاذبین فنجعل لاؤ اب تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں اپنے بچوں کو بھی لاؤ اپنی عورتوں کو بھی لاؤ میدان میں آ جائیں پھر ہم کیا کریں فنجعل لعنت اللہ القاذبین جو جوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت اللہ کی لانت کا کیا مطلب ہے اللہ کی لانت کا تو مطلب ہے اللہ کی پٹکار ان پہ ہو جائے اللہ کا غضب ہو جائے اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تباہی ہلاکت ان پر آ جائے لانت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے اب آپ بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں ان کو اپنے سچا ہونے پہ کسی قسم کا بھی ناؤز باللہ من ذالک ذرا برابر بھی رتی برابر بھی شک شبہ ہو سکتا ہے اور عیسائیوں کے جھوٹا ہونے پہ عیسائیوں کے جھوٹا ہونے پہ شک شبہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ پورے یقین گویا کے دوسرے معنوں میں یہ سمجھیے کہ آپ پورے یقین اور وسوخ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچے صرف وہ ہیں ہیں جو توحید کو ماننے والے اور فریق مخالف جو ہے وہ بالکل جھوٹا فریق ہے جھوٹا ہے جھوٹے کے ساتھ کس بات پر مکالمہ لے دو کس قسم کی کس قسم کی روایت جھوٹا ہے اب آپ سمجھیے اگلی بات تو عیسائی میدان میں آئے عیسائی آئے میدان میں بھائی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں سیرت کی کتابیں حدیث کی کتابیں قرآن کی اسی آیت کی تفسیریں اٹھائیں پتہ جائے گا عیسائی میدان میں آئے عیسائیوں نے کیا کیا پھر آپس میں مشورہ کیا نا مشورہ کر کے کیا طے کیا نہیں جانا نہیں جانا نا میدان میں میدان میں نہیں جانا چلے گئے تو کیا ہو جائے گا تباہی ہو جائے گی تو کیا مطلب ہے اس کا رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچا جانتے تھے اور اپنے آپ کو جھوٹا جانتے تھے تو جو اپنے آپ کو جھوٹا جان رہا ہو اور اللہ کا آخری رسول بھی اس کو جھوٹا کہہ رہا ہو آخری کتاب بھی اس کو جھوٹا کہہ رہی ہو وہ خود بھی اپنے آپ کو جھوٹا جان رہا ہو بتائیے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ پھر مکالمہ اور مباحثہ کر کے اس کو لا سکتے ہیں کسی وہ خود بھی اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے عیسائی خود عیسائی تو اب اس عیسائیت کا جیسے میں کہتا ہوں کہ آج کی عیسائی پادریوں کا کوئی علم اس دور کے عیسائی پادریوں کے علم سے زیادہ نہیں ہو گیا ہے کس بنا پہ زیادہ ہو گیا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بے سب سے زیادہ قریب اس دور کے عیسائی تھے کہ آج کے دور کے عیسائی ہے بھائی ان کا علم کس بنا پر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا عیسائیت کا علم جو ہے یہ فزکس اور کیمسٹری اور طبیعت اور جدید سائنس یہ عیسائیت کا علم دینے والی تو چیز نہیں ہے نا کہ جس کی وجہ سے آج کے عیسائیوں کا علم زیادہ ہو گیا ہو عیسائیت سے متعلق عیسائیت تو ایک وہ مذہب ہے کہ جس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ زیادہ قریب ہیں پھر اس کے بعد اگر سینٹ پال کے ساتھ کرتے ہیں جو اس نے جو ہے وہ من گھڑت چیزیں وہ بھی ان کے قریب وہ ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگست کیا نام ہے کستنتین نے کستنتین نے آ کر جو ہے وہ عیسائیت کی جو شیپ دی ہے وہ بھی ان سے زیادہ قریب پھر ان کے جو ہے تو یہ سارے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے عیسائی کے ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سات سو سال ہوئے ہیں اور کستنتین کو جو ہے وہ ابھی دو سو سال ڈھائی سو سال ہوا ہے تین سو سال کرسا ہوا ہے گزرے ہوئے تو عیسائیت کے بارے میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عیسائی پادری زیادہ علم رکھتے ہیں یا آج کے دور کے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے دو ہزار سال ہو چکے ہیں تو عیسائیت کے بارے میں علم کن کا زیادہ تھا عیسائیت کے بارے میں علم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے والے پادریوں کا عیسائیت کے بارے میں علم زیادہ تھا جن کا عیسائیت کا علم زیادہ ہے لیکن عیسائیت کا علم زیادہ ہے اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اسلام کو بھی وہ ان سے بہتر اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کو بھی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک بھی جو ہے وہ اعجاز ہے ہاں؟ آپ کی صورت مبارک بھی آپ کی سیرت مبارک کو بھی جو ہے نا ان سر کی آنکھوں سے جو ہے وہ مشاہدہ کر رہے ہیں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں کوئی استشراکی محقق نہیں جو ان کو بتا رہا ہو سیرت کی کتابیں جو ہے وہ کھول کر ہاں؟ کوئی پروفیسر نہیں ہے دانشور نہیں ہے وہ تو براہ راست اپنی سر کی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ان کا کلام جو ہے محمد انہی کی زبان سے جو ہے وہ سن رہے ہیں عیسائیت کا بھی علم جو ہے وہ ان پادریوں کو زیادہ تھا اسلام کا بھی علم جو ہے وہ ان پادریوں کو زیادہ تھا تو جن عیسائیوں کو عیسائیت کا بھی علم زیادہ ہے اور اسلام کا علم بھی جو ہے وہ آج کے پادریوں سے آج کے عیسائیوں سے زیادہ ہے عیسائیت کا بھی علم اور اسلام کا علم وہ اگر پادری وہ پادری بھی کہہ رہے ہوں کہ ہم جھوٹے ہیں سچے جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں؟ وہ وہ اپنے ان کو اپنے جو, اپنے جھوٹے ہونے کا اپنے جھوٹے ہونے کا وہ عملی جو ہے وہ عملی اقرار کر رہے ہوں زبانی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں عملی اقرار جو ہے وہ اپنے جھوٹے ہونے کا جو کر رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھوٹا قرار دے رہے ہوں بتائیے آپ کس بات پر جو ہے وہ ان سے جو ہے بحث مباحثہ کریں گے اور لے دو کس بات پر ہوگی اس لیے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہ جس کی بنیادی جھوٹ ہے اس اس جھوٹ کو لیا گیا ہے اسی جھوٹ کو لے کر اس یورپ کی ساری کی ساری توسیع ہوئی ہے اس یورپ کی ساری فکر کی اور یورپ کی سارے نظام کی اسی پر لہذا یورپ نے جھوٹ کے اس مقام پر پہنچا ہے کہ بحثیت گروہ جو ہے تاریخ انسانی پر کوئی ایسا آیا نہیں ہے اب اس نے جو ہے وہ اسی جھوٹ کو اسی جھوٹ کو جو ہے علم کا نام دے کر علمی تحقیقات کا نام دے کر نا جھوٹ کو مسلمات کی حیثیت دے دی ہے اور انہی جھوٹ کو جو مسلمات کی حیثیت دے دی ہے یہی نبی خاتم النبیین سید المرسلین کے پیروکار جو اپنے آپ کو دانشور اور محقق کے ہیں یہ ان مسلم جھوٹے مسلمات کو مان کر جو ہے وہ اپنی تحقیق کی بنیاد رکھ رہے ہوں تو پھر آپ بتائیے کہ سچ کہاں ظاہر ہو سچ کہاں ظاہر ہو سچ کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹ کے سب سے بڑے گروہ کا جو ہے وہ پہلے آپ اس کی نفی کریں نفی کرنے کا مطلب کیا ہے نفی کرنے کا مطلب کہ یہ جھوٹا ہے اس کو جھوٹا ہی سمجھے اس کو علم والا نہ جانے اس کو علم والا نہ جانے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جو ہے ان کے اس عقیدہ تصریس کا ابتال جو ہے وہ ان کے سامنے قرآن کی قرآن کے ذریعے جو ہے وہ کر دیا تھا لہذا اس کے جھوٹ ہونے پہ بھی جو ہے وہ کوئی شک نہیں لیکن اپنی زبان سے شرک وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ شرک کی کباہت اور شرک کا گھٹیا پن اور شرک کی رضالت جو ہے وہ قرآن نے اتنی نکھار کر جو ہے وہ بیان کر دی کہ اب کوئی قوم جو ہے وہ اپنی نسبت جو ہے مشرق ہونے کے باوجود شرک کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شرک مشرق ہونے کے باوجود اپنی نسبت جو ہے وہ شر کی طرف تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک سب سے سب سے بڑی بیماری جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نزول قرآن کے وقت قریش مکہ کے اندر یہی شرک تھی اس لیے قرآن کریم نے مسئلہ شرک کو جو ہے شرک کی بیماری کو اتنا تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور توحید کو اتنا نکھار کے رکھ دیا کہ اب جو ہے مشرق قومیں بھی جو ہیں اپنی نسبت شرک کی طرف کرنے سے جو ہیں وہ گریزاں ہیں اور دوسری بیماری جو ہے اصل تو دوسری بیماری کی طرف جو ہے وہ آنا تھا اس صورت کے اندر دوسری بیماری ہے دوسری بیماری پر جو ہے وہ اگلے نشست میں دوسری بیماری جو ہے وہ ان کا انکار آخرت ہے وہ ان کا انکار آخرت ہے اس صورت کے اندر تو بنیادی طور پر ان کے انکار آخرت کی بیماری یہ انکار آخرت کی بیماری کیا تھی اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس بیماری کا کیا علاج بتلایا گیا ہے انشاءاللہ آئندہ جب اللہ نے توفیق دی تو تفصیلات ہوتی رہیں گی وہ آخر الحمد للہ